بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسز لیکچر نمبر 14 ہے آج ہمارے ساتھی ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب نہیں ہے تو یہ لیکچر میں نے آپ کے ساتھ اکیلے ہی کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور اس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی ان کے سولوشن کی اور میٹرکس انورشن کی بات چیت کر رہے ہیں تو ہم نے لیکچر تھرٹین مکمل کر لیے ہیں آج فورٹین ہے اور انشاءاللہ آج یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں formally numerical analysis lecture number 14 جس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی ان کی سولوشن کی اور میٹرکس انویشن کی بات چیت کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے نا یہ چیزیں ہم نے پچھلے کافی سارے لیکچرز میں انہی ٹاپکس پہ فوکس کیا آج اس کو کیا کرتے ہیں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لاسٹ ٹائم جب ہم نے لیکچر اپنا مکمل کیا تھا تو ہم بات چیت کر رہے تھے کس چیز کی ایک ہم نے میتھڈ بتایا تھا جس کو ہم نے کہا تھا ریسیڈول میتھڈ اس سے پہلے ہم نے کیا کچھ کیا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کوئکلی ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا گوسین ایلیمنیشن میتھڈ اس کے بعد گوس جارڈن میتھڈ اور اس کے بعد Crout reduction method Gaussian elimination method میں کیا کیا تھا آپ ٹرائنگولر میٹرکس کی بات چیت کی تھی وہاں سے بیکورڈ سبسٹیوشن سے ویلوز معلوم کی تھی گوسین ایلیمنیشن میتھڈ میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے جو اوریجنل میٹرکس دی ہوئی تھی میٹرکس آف کمیشن اے اس کو اس طرح سے ٹرانسفارم کیا تھا کہ صرف اس کے اندر ڈائگنل ایلیمنٹ بن جائیں یا اس کو ڈائگنل میٹرکس میں ٹرانسفارم کیا تھا اور ڈائگنل کے اندر بھی سارے ایلیمنٹس ون ہیں یعنی کہ اس کو یونٹ میٹرکس میں ٹرانسفارم کیا تھا یہی چیز آج ہم یہاں پر استعمال کریں گے اس کے بعد گوس جارڈن میتھڈ کے بعد ہم نے کیا تھا کراؤڈ سلیکشن میتھڈ جس میں ہم نے ایک میٹرکس اے کو ڈیکمپوز کیا تھا انٹو ایل اور آر جس کے اندر لوور سوری ایل اور یو کے اندر کیا تھا جس کے اندر لوور اور نپر ٹرائنگولر کی بات چیت کی تھی L U times X is equal to B کہا تھا ہم نے اور اس کے بعد یو ایکس کو ہم نے زیڈ فرسٹ کیا تھا پھر L Z is equal to B کو سالو کیا تھا پھر اس کے بعد زیڈ کی جب ویلیو آ گئی تھی تو ہم نے U X equal to Z کو سالو کیا تھا وہاں سے ایکس کی ویلیو معلوم کی تھی اس کے بعد جب ہمارے پاس جیکوبیز میتھڈ تھا جس کے اندر ہم نے کی تھی اور اسی کو پھر ایکسٹینڈ کیا تھا فردر اس کے اندر ہم نے گوس ریٹریشن میتھڈ کے اندر لاسٹلی ہم نے آپ کے ساتھ ریلیکسیشن میتھڈ کیا تھا اس کو میں ایک دفعہ کوئکلی ریوائز کرتا ہوں تو اب ہم نے یہ جتنے بھی میتھڈ کیے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہم کیا چیز بات چیت کریں گے صرف ایک ریلیکسیشن میتھڈ کو آج ریوائز کریں گے اور اس کے بعد ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں گے سالو کرنے کے لیے کیا چیز uh, انورشن کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرس ایک میٹرکس دی ہوئی ہو تو اس کو کیسے اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں ان کا آپس میں جوڑ ہے میل جوڑ ہمیشہ میل جوڑ ساتھ رہتا ہے کیسے کون سی تین چیزیں ایک آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ ہے ایک سسٹم آف اکویشن ہے اور ایک آپ کے پاس میٹریس ہیں یعنی ڈیٹرمنٹس اور لینئر اکویشن ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں کبھی آپ ڈیٹرمنٹ کو استعمال کرتے ہیں میٹریس کو سالو کرنے کے لیے کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ میٹریس کو سالو کرتے ہیں سسٹم آف اکویشن کو سالو کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ میٹرکس اور ڈیٹرمنٹس کا کیا میل جول ہے ان کا جوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اور اس کا ڈیٹرمنٹ آپ معلوم کریں اور وہ ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو آ جائے تو اس میٹرکس کا انورس ایگزٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کیس میں یہ کیا چیز ہو جاتی ہے یہ سنگولر میٹرکس بن جاتی ہے اسی طریقے سے میٹرکس کو ہم میٹرکس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ کے اندر اور اسی طریقے سے ہمارے پاس سسٹم آف اکویشن ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں میٹریسز کے اندر یہ تینوں کے تینوں ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں کبھی ہم پہلے میٹریسز پڑھاتے ہیں پھر ڈیٹرمنٹس پڑھاتے ہیں کبھی ڈیٹرمنٹس پہلے پڑھاتے ہیں پھر سسٹم آف اکویشن پڑھاتے ہیں تو یہاں پر ہم جو بات چیت کر رہے تھے سسٹم آف لینئر اکویشن کی بات چیت کی ہے اس کے اندر ہم نے سولوشن میتھڈ ڈھونڈے ہیں گوسین ایلیمنیشن کی کی کی کی بات بات تھی تھی گوس جارڈن میتھڈ ان کو ہم استعمال کریں گے کس کے لیے آ, جی ہاں بالکل کسی میٹرکس کو کسی میٹرکس کا انورس معلوم کرنے کے لیے تو دوبارہ سے واپس آتے ہیں ریلیکسیشن میتھڈ کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم اس کو جلدی سے آپ کو بتا دیں کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم کر رہے تھے تو یہ کافی بڑا میتھڈ تھا اس کو ہم نے بتایا تھا وی ٹرائی ٹو ایکسپلین اس کو ایک ریوائز کر لیتے ہیں ہیں اور دیکھتے کہ یہ میتھڈ ہمارے پاس تھا کیا چیز یہ بڑا سادہ سا اور اسٹریٹ فارورڈ سا سسٹم ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا میتھڈ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ریلیکسیشن اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں اور اس کے اندر معلوم کرتے ہیں ریسیڈولس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز بچی کچی ہو جائے جو چیز بچ جائے وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا بیسک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بچ رہا ہے اگر وہ بہت زیادہ بچ رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کریں یہ کرتے ہیں نا آپ گھر کے اندر بھی روزانہ زندگی کے اندر بھی یہی کام کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز بچ رہی ہے تو اس کو آپ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آج خیال کیا آپ نے کہ مہمانوں کو بلاتے ہیں اور مہمانوں کو بلانے کے لیے آپ نے کیا کیا دعوت کا ارینج کیا ٹھیک ہے دعوت کا جب ارینجمنٹ کر لیا تو آپ نے ان کو بلایا خوب اچھی طرح سے کھانا کھلایا لیکن ایسا ہوا کہ ایک اچھی سی کھانے کی ڈش پوری کی پوری بچ گئی اب یہ آپ کے پاس ریسیڈول ہے یہ چیز بچی ہوئی ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اس کو اٹھا کے فریز کر لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کل شام کا کھانا جناب اسی کے اوپر ہوگا یعنی اگر کڑھائی گوشت کی ڈش بچ گئی تو کل شام کو بڑا مزہ آئے گا کڑھائی گوشت کھائیں گے لیکن آج بات کر رہے ہیں ریلیکسیشن میتھڈ کی جس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک میتھڈ ہے اور ساؤتھ ویل نے بنایا تھا وہی آپ کے پاس سسٹم آف اکویشن ہے این این ویریبلس ہیں ہیں ان اس کو کیا کریں گے فوراً سب سے پہلے ایک ویکٹر اسٹارٹ جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایکس پی ویکٹر ڈیفائن کرتے ہیں that is equal to X one P X two P X three P transpose یہ آپ کے پاس ایک ویکٹر دیا ہوا ہے اور ہم سپوز کرتے ہیں let this be the solution vector obtained iteratively after P پیشن یعنی کہ اسٹارٹ کریں گے کہیں سے اس کے بعد سیکنڈ اٹریشن کریں گے تھرڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ پی ایچ اٹریشن پہ پہنچ جاتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک سولوشن آتا ہے یہ آپ کے پاس ایک جواب آتا ہے اس, اس جواب کے بعد اگر آپ سپوز کریں کہ اف آر آئی پی یعنی کہ ایک ریسیڈول بچتا ہے یہ آپ کے پاس کوئی چیز بچ جاتی ہے denote the residual of the I th equation of system given above that is of یعنی کسی بھی ایک ایکویشن کا جو ایکویشن یہ اب آپ کے پاس آئی ہے اس ایکویشن کا یہ ایک ریسیڈول ہے اس کو ریسیڈول کا, کا کیا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ چیز بچ رہی ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ R I P is equal to B I minus A I one X one P minus A I two X two P minus so so forth A I N X N P then we can improve the solution vector successively by reducing the largest residual to zero at that iteration this is the basic idea of relaxation method جناب اس میں اب ہم نے کیا کیا اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ہر جگہ پہ ریسیڈول معلوم کرنے کی کوشش کی ہر اکویشن کے اندر ریسیڈول معلوم کرنے کی کوشش کی آر آئی پی ایک ہم نے نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے یعنی residual of equation at p iteration یہ ہم دیکھیں گے اور یہ جس جہاں پر جس جگہ پہ میکسیمم یہ چیز بچ رہی ہے اس کو ہم زیرو کرنے کی کوشش کریں گے مطلب آپ کے پاس کوئی چیز بچ رہی ہے کسی جگہ تھوڑی بچی ہے کس جگہ اس سے زیادہ کس جگہ اس سے زیادہ اور ان سب میں سے دیکھیں گے جہاں پر سب سے زیادہ ہے اس کو ہم زیرو کرنے کی کوشش کریں گے یعنی آر آئی پی جو جہاں پر سب سے زیادہ ہے وہ زیرو کرنے کی کوشش کریں گے بیسیکلی یہ ایک اسکیننگ پروسیس ہے اور اس پہ آپ اسکین کریں گے اس میں آپ سرچ کریں گے اس میں آپ ڈھونڈیں گے تو یہ ایک قسم کی ایک روٹین بنانی ہوگی آپ کو ایک روٹین لکھنی پڑے گی جس کے تحت آپ آر آئی پی کو سرچ کریں گے اور اس کے بعد اس آر آئی پی کو زیرو کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک بات ہو گئی اس کو ہم کرتے ہیں کوکلی اور اس کے بعد جلدی سے وہی جو ایگزامپل لاسٹ ٹائم کی تھی اس کو ریپیٹ کریں گے کسی بھی یہ جو اٹریکٹو پروسیس ہے اس میں ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرنے کے بعد امپروو کرتے جاتے ہیں ultimately reach to the required level of accuracy یا جتنی آپ کے پاس ریفائنمنٹ چاہیے to achieve the fast convergence of the procedure we take all the terms to one side and then reorder the equation so that the largest negative coefficient in the equation appears on the diagonal یہ ایک طریقہ کار ہے یہ ایک پروسیجر اس لیے بتا دیا گیا ہے تاکہ یہ ذرا آسان ہو جائے اور اس کنوینشن کو ہم نے فالو کرنا ہے now if at any iteration r i is the largest residual in magnitude then we give an increment to x i i a being the of x i یہ یاد رکھیے گا کہ a i i being the coefficient of x i تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا ڈی اے آئی جو ہم نے انکریمنٹ دیا ہے d x i i is equal to r over a i i d x i is equal to r i over a i i یعنی کہ یہ جو آپ نے انکریمنٹ دیا ہے تھوڑا سا کس کے اندر ایکس آئی کے اندر now in other we change x i to x i plus d x i to relax r i that is to reduce r i to zero یہ اب ہم نے تھوڑا سا ایکس آئی کو بڑھایا کہ بھائی تھوڑا سا پاس پہ جاؤ تھوڑا سا اور انکریمنٹ کرو تھوڑا سا آگے جاؤ تاکہ یہ جو آپ کے پاس ریزیڈول بچ رہا ہے یہ ہم اس کو استعمال کر سکیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ کسی جگہ فیکٹری کے اندر ہیں اور فیکٹری کے اندر دیکھا کہ آپ نے چار مزدور فارغ بیٹھے تو آپ کیا کہتے ہیں اوور سیئر سے یا جو فور مین ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا کام نکالو تاکہ یہ لوگ فارغ بیٹھے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکے یہ جو آپ کے پاس ورک فورس جو پڑی ہے یا سرپلس پڑی ہے اس کو یوٹیلائز کریں تو وہ تھوڑا سا کام بڑھاتا ہے تھوڑا سی اپنے انہانس کرتا ہے یہی ہم نے ایکس آئی کو x i plus d x i کہہ دیا ہے ٹھیک ہے نا جی اب یہاں پر ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کے ذریعے ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں quickly solve the system of equation six x one minus three three x x two two two plus eleven x one plus x two minus eight x x three two minus minus fifteen one seven x two plus x three two two ten we have solve this by the relaxation method starting with the vector zero zero zero اب ہم کیا کریں گے اس اکویشن کو سالو کریں گے اس اکویشن کو کیسے سالو کریں گے کہ ایکس ون کی ویلو بھی ہم نے زیرو کرنی ہے ایکس ٹو کی ویلو بھی ہم زیرو لیں گے اور ایکس تھری کی ویلو بھی ہم زیرو لیں گے وہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو امپروو کرتے چلے جائیں گے لیکن سب سے پہلے اس کو آسانی آسان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری اکویشن کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس زیرو یعنی کہ جو کانسٹینٹ ہے اس یہ ایک ہی طرف رہنے دیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اور باقی جتنے بھی ویریبلس ہیں باقی جتنے بھی ٹرمس ہیں ان کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ایکس ون ایکس ٹو اور ایکس تھری کی ویلو زیرو زیرو رکھیں گے تو ہمارے پاس کیا ریزیڈولس آئیں گے ٹھیک ہے نا یہاں سے دیکھ لیں کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کانسٹنٹ دیے ہوئے ہیں جس کو ہم نے b one b two b three کہتے ہیں یہ اگر الیون مائنس ففٹین اور ٹین جو لکھے ہوئے ہیں تو یہی دیکھیے گا آپ کے پاس ریزیڈولس آئیں گے اس کو کریں آگے اس کو سالو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ٹیبلر فارم میں پرزینٹ کریں گے یہی ہم نے کیا کہ at first we transfer all the terms of the right hand side and reorder equation so that the largest in equation appear on the diagonal ہم نے ایسے ان کو ارینج کر لیا ہے کہ جو largest element largest the equation appears on the diagonal تو یہ لکھی ہم نے جناب آپ کے لیے zero is equal to eleven minus six one plus three x two minus zero two ten minus x one plus seven x two minus fifteen یہ کیسے آیا after interchanging the second and third equation یعنی کہ وہ ہم میکسیمم لانا چاہ رہے تھے اور سیکنڈ اور تھرڈ اکویشن کو ہم نے آپس میں انٹرچینج کر دیا جب انٹرچینج کر دیا تو یہ ہمارے ایک پراپر فارمیٹ میں آ گیا پراپر آرڈر میں آ گیا اس کے اوپر ہم آپریشن کر سکتے ہیں starting with the initial solution vector 0 0 0 that is taking x1 is equal to 0 x2 is equal to 0 x3 is equal to 0 we proceed and we find the residuals as r1 is equal to 11 r2 is equal to 10 r3 is equal to minus 15 of which the largest residual in magnitude is r three یہاں پہ نیگیٹو سائن کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے صرف ایپسلوٹ ویلو کنسیڈر کرنا ہے تو آر تھری کی ویلو جو 15 آئی یہ کہاں سے آئی جناب یہ تھرڈ اکویشن سے آئی اور یہ تھرڈ اکویشن کے اندر زیادہ ایرر ہے اس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے ونس اگین کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر آ, ہم نے سارے کے سارے کیلکولیٹ کیے کیا سارے کے سارے آر ون آر ٹو اور r three r one r two r three کہاں سے ہے آر ون فرسٹ اکویشن سے آیا آر ٹو سیکنڈ اکویشن سے آیا آر تھری تھرڈ اکویشن سے آیا اس کے اندر آر تھری کی ویلو مائنس ففٹین ہے لیکن ہم ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ایبسلوٹ ویلو یا ویلو یا میگنیچیوڈ اس کا کنسیڈر کرتے ہیں خالی اور اس میں سے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس تھرڈ اکویشن میں آیا تو اس سے ثابت یہ ہوا یا اس سے ظاہر یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو تھرڈ اکویشن ہے اس میں سب سے زیادہ ایرر ہے اور اس ففٹین کو کسی طرح سے زیرو کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سب سے پہلے چوز کریں اور اس کے بعد اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں جو اب اپروکسیمیشن ہوگی اور اس اپروکسیمیشن کو جو امپروو کریں گے یہ ہم تھرڈ اکویشن کو یوٹیلائز کرنے کے بات کریں گے ٹھیک ہے جناب یہاں تک ٹھیک ہے کافی پیسے سنبھال لیں اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو دوبارہ سے اٹھائیں اور یہیں سے شروع کر دیں جناب آگے چلتے ہیں this we introduce a change d x three x three which is obtain from the formula d x three is equal to minus r three over a three three ٹھیک ہے نا جی ڈی ایکس تھری کا کیا فارمولا ہے is equal to minus and and to یعنی آپ کے پاس Similarly, we We find the the new residuals residuals of large magnitude relax it 0 0 so on. shall continue this process until all are or very small. ٹھیک ہے نا اسی پروسیس ہم کرتے جائیں گے ہر ایک کے لیے d x x three three کی آ گئی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹریشن کریں گے جس کے اندر دوبارہ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اس دفعہ سب سے زیادہ ریسیڈول کون سا آئے گا اور کون سا ہمارے پاس ویریبل ہوگا کون سا آپ کے پاس ان نون ہوگا جو کہ کینڈیڈیٹ ہوگا فار گیٹنگ دی انکریمنٹ یہ ہم نے سارے کا سارا پروسیس کیا اس پروسیس کے اندر ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کو ارینج کیا ٹیبل کے اندر جو ٹیبل آپ کے پاس موجود ہے اس کو ہم کیسے ارینج کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نمبر آف اٹریشن لکھتے ہیں پھر اس کے بعد residual r one r two r three لکھتے ہیں اس کے بعد وہ ریسیڈول لکھتے ہیں جو کہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے فار گیٹنگ دا انکریمنٹ اس کے بعد ڈی ایکس آئی لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایکس ون ایکس ٹو اور ایکس تھری لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر نو کالمس ہے تقریباً جس میں تین آر کی ہیں ایک آر آئی کی ہے اور ایک ڈی ایکس آئی کی ہے اور اس کے بعد تین دوبارہ سے x one x two x three کی ہیں ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرے گا یہ جو ٹیبل ہے یہ بہت بڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس نمبر آف اکویشن سے پچاس ہو جائیں اب دیکھیں تین اکویشن تھی یہاں پہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر ہمارے پاس مشکل سے آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹین بائی ٹین کی میٹرکس آ جائے یا ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی آ جائے تو اس کو ہینڈل کیسے کریں گے لیکن آج کل بڑے اچھے فاسٹ کمپیوٹر آ گئے ہیں اس کے اندر آپ ہارجنٹل لکھ سکتے ہیں لیٹر سیٹ پہ لکھ سکتے ہیں اور لینڈسکیپ پہ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے میں کوکلی پڑھ دیتا ہوں آپ کے پاس فرسٹ اٹریشن کے بعد r one is nine point one two five second r two is eight point one two five r three is zero r i اس میں سے کینڈیڈیٹ چیک کر لیں سب سے بڑا nine point one two five d x i will be equal to one point five two eight eight وہی فارمولا لگانا ہے جس میں ڈی ایکس آئی کی ویلو نکالتے ہیں r i divide by a i i اور یہاں پہ ایکس ون زیرو آ گیا ایکس ٹو زیرو آ گیا اور ایکس تھری آپ کے پاس one point eight seven five یہ one point eight seven five کہاں سے آیا تھا پچھلی اکویشن سے آیا تھا similarly you can get the second iteration جس میں آر ون آ جائے گا zero point zero four seven eight R two is six point five nine six two R three is equal to minus three point zero five seven six R آئی ان تینوں میں سے کیلکولیٹ کر لیں ایپسلوٹ ویلو چیک کریں گے میگنیچیوڈ معلوم کریں گے سمپل سی بات ہے r i is equal to six point five nine six two یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس آر ٹو سے آیا تو اس کے اندر یعنی کہ ایکس ٹو کے اندر انکریمنٹ دینا ہے ڈی ایکس آئی آپ کے پاس کیا آ گیا minus zero point nine four two three یہ فارمولا لگا کے آیا اس طرح سے آپ کے پاس ایکس ون آ گیا one point five two eight eight x two آپ کے پاس زیرو اور ایکس تھری آ گیا one point eight seven five once again x one is one point five two eight eight x two is zero x three is one point eight seven five ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے کیوں جناب آگے چلیں یا پہلے تھوڑا سا ریوائز کر دیں یہ جو میں نے بھی کیلکولیشن کی ہے نا آپ کو سیکنڈ اٹریشن تک بتایا ہے اور یہ سیکنڈ اٹریشن کے بعد آپ تھرڈ کر سکتے ہیں فورتھ کر سکتے ہیں ففتھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ کو اور کرنے کے بعد اسی ٹیبلر فارم میں جو ہمارے ہم نے آپ کو ٹیبل بتایا ہے جس کے اندر پہلے نمبر آف اٹریشن کی بات کرتے ہیں کہ پہلے جو کالم ہے اس کے بعد آر ون کی بات کرتے ہیں پھر آر ٹو کی بات کرتے ہیں آر تھری کی بات کرتے ہیں اور اس میں اسکین کرنے کے بعد جس کا میگنیچیوڈ سب سے زیادہ ہے آر آئی وہ لکھتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے ٹھیک ہے نا وہ اکویشن دیکھنی ہے کہ جس اکویشن کے اندر یہ آر آئی آپ کا لائی کرتا ہے تو وہاں سے ڈی ایکس آئی معلوم کرتے ہیں فارمولے کی مدد سے اور ڈی ایکس آئی جب معلوم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس x one x two x three کی ویلو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جناب والی طریقہ کار ہے اس کے اندر میں نے بتایا جیسے کہ ٹو ایٹریشن تھی فور ہو سکتی ہیں سکس ہو سکتی ہیں ایٹ ایٹریشن یا ٹین اٹریشن تک بھی آپ نے کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے اور اس کے اندر تھوڑی سی کیلکولیشن ٹی ڈی ایس ہوگی کمپلیکیٹڈ ہوگی لیکن کر لیں ونس اگین یہ اب ہم نے سارے میتھڈس آپ کو بتا دیے اب سارے میتھڈ جب بتا دیے ہیں تو اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے یہ میٹرکس انورشن کا یعنی انورس معلوم کرنے کے لیے اب میٹرکس کو انورس معلوم کرنے کے کئی طریقہ کار ہیں آپ بہت دفعہ اس کو ہینڈل کر چکے ہیں لینئر جبرا میں بھی کیا ہوگا آپ نے ڈیفرنشیل ایکویشن میں بھی کیا ہوگا اور پتہ نہیں کس کس جگہ پہ اسٹڈی کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایف ایس سی میں بھی کیا ہوگا کئی طریقے کار سے کر سکتے ہیں نا ایک طریقہ کار تو وہی پرانا والا ہے کون سا پرانا والا طریقہ میٹرکس ہے ایک میٹرکس آپ کو دی ہوئی ہے اس کا آپ ایڈ جوائنٹ معلوم کریں ایڈ جوائنٹ اے کو ڈیٹرمنٹ اے سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس اے انورس آ جائے گا ایڈ جوائنٹ معلوم کرنے کا بھی طریقہ کار آپ کو پتا ہے پتا ہے نہیں پتا ہے جی پتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے اور اس کے اندر جو کنڈیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے انورس معلوم کرنے کے لیے میٹرکس کو انورٹ کرنے کے لیے اس وقت تک انورس معلوم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس یہ شیورٹی نہ ہو کہ آپ کا جو ڈیٹرمنٹ اے ہے اس کی ویلو زیرو نہیں ہے اگر ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو آ جائے تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں میٹرک سنگولر ہے اس کا انورس ایگزٹ نہیں کرتا آگے نہیں چل سکتے تو جوائنٹ اے کیسے معلوم کیا تھا جی ایڈ جوائنٹ اے معلوم کیا تھا کہ ہر میٹرکس میٹرکس لیتے ہیں اس کے اندر ہر ایلیمنٹ کو ریپلیس کرتے ہیں بائی اٹس کو فیکٹر ٹھیک ہے نا each element of the matrix is replace by its cofactor اور اس کے بعد اس کو ٹرانسپوز کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایڈ جوائنٹ اے آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہر ایلیمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ڈیٹرمنٹس کے اے کے ویلو سے ٹھیک ہے ڈیٹرمنٹ اے کے ویلو سے ہر ایلیمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا اے انورس آ جائے گا دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اے کو اے انورس سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس آئیڈینٹی یا یونٹ میٹرکس آنا چاہیے تو یہ بھی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انورس ایگزٹ کرتے ہیں کن میٹرس کے جو کہ اسکوائر ہوتی ہیں اسکوائر ہوتی ہیں نان سنگولر ہوتی ہیں تو ان کے ہی انورس معلوم کرتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی طریقہ کار آپ کو کئی سارے بتائے ہیں انورس معلوم کرنے کے لیے اور وہ طریقہ کار یہاں پر بھی اپلائی کریں گے لیکن انورس معلوم کرنے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کو رو آپریشنس کا پتا ہونا چاہیے یعنی کہ ایلیمنٹری رو آپریشنس کیا ہوتی ہیں وہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ کہ آپ کسی بھی رو کو کسی بھی دوسری رو سے انٹرچینج کر سکتے ہیں یعنی کوئی سی بھی دو رو کو روز کو آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں یعنی تھرڈ رو کو ٹینتھ سے انٹرچینج کر لیں ٹینتھ کو تھرڈ سے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ وہ میٹرکس چینج نہیں ہوتی ہے وہ میٹرکس سملر سیم رہتی ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے بھی آپ ملٹی پلائی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی سویٹ ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس سے مرضی چاہے ملٹی پلائی کریں جس سے مرضی چاہے ڈیوائڈ کر دیں زیرو سے ڈیوائڈ نہ کیجیے گا یہ خیال رکھیے گا زیرو سے ڈیوائڈ کریں گے تو ساری چیزیں انفینٹی پہ پہنچ جائیں گی تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی رو کا ملٹیپل کسی دوسری رو کے اندر ایڈ ہو سکتا ہے مثال کے طور سے اب آپ کے پاس آئی رو ہے آئی رو کو آپ ایم سے ملٹیپلائی کریں ایم کچھ نمبر ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو سکتا ہے نیگیٹو ہو سکتا ہے زیرو نہیں ہونا چاہیے زیرو تو بےکار ہو جائے گا تو ایم ٹائمس آر آئی اس کو آپ آر جے کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یا تھرڈ رو اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کو آپ نے چار سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور ففتھ میں ایڈ کرنا ہے یعنی تھرڈ رو کو چار سے ملٹیپلائی کر کے ففتھ میں ایڈ کرنا ہے تو four times r three plus r five تو آپ کے پاس میٹرکس میں کوئی چینج نہیں آپ کو اجازت ہے یہ تین کام کر سکتے ہیں اور یہ تین کام یہاں پر بھی ہم استعمال کریں گے تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا تھا یہ solution of systems of linear equation کے اندر ہم نے گوسین ایلیمنیشن کی بات کی تھی بات چیت کی تھی گوسین ایلیمنیشن میتھڈ اور اس کے بعد ہم نے کیا تھا گوس جارڈن میتھڈ ان دو میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم میٹرکس کو انورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کا انورس معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جناب تو یہ طریقہ کار ہوگا اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں میٹرکس انورشن کے اندر یہاں پر کیا کیا تھا کہ آپ نے پہلے آپ نے اپر ٹرائنگولر میں ریڈیوس کیا تھا ان کیس آف ایلیمنیشن اور گوس جارڈن کے اندر آپ نے ٹوٹلی اس کو ٹرانسفارم کر دیا تھا یونٹ میٹرکس کے اندر ابھی میں نے ایک چیز بات کہی تھی کہ a a a a into inverse inverse آپ کے کے پاس کیا آتا آتا ہے ہے آئی برابر یعنی کہ کو اگر سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس یونٹ میٹرکس میٹرکس آنی آنی چاہیے چاہیے آئیڈینٹی اسی طریقے سے ملٹیپلائی کریں تو بھی آپ کے پاس یونٹ میٹرکس آئی آنی چاہیے یہی طریقہ کار یہاں پہ استعمال کریں گے جس سے ہم انورس معلوم کریں گے یہ پہلے بھی کہیں کسی نہ کسی جگہ کیا ہوگا اگر کیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو اور for the sake of completeness اگر یہ ایک ریوائز بھی ہو جائے ایڈیشنل ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا we consider system of equation in the form of a x is equal to b نا we are considering the equation in the form of a x is equal to b a is a matrix of coefficient x is a column vector b is the vector of constants یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس نمبر آف ویریبلس اور نمبر آف اکویشنس برابر ہونی چاہیے one way of writing its solution is in the form of x equal to a inverse b یعنی کہ اگر آپ نے سولوشن معلوم کرنا ہے اس کا اس کا کس کا سسٹم آف لینئر اکویشن کا تو a x equal to b اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو x equal to a inverse b ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہونا چاہیے نا بالکل ہونا چاہیے جی x equal to a inverse b یہ آپ کرتے ہیں جیسے seven x is equal to fourteen تو x equal to fourteen by seven یا seven to the power minus one into fourteen یہ تقریباً وہی چیز ہے لیکن میٹرسز کا ڈویژن ڈیفائن نہیں ہے ایک میٹرکس اے کو بی میٹرکس سے آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے یہ انڈیفائنڈ ابھی تک ہو سکتا ہے بعد میں کسی وقت کو ڈیفائن کر دے تو پتا نہیں لیکن matrix a divide by matrix b does not mean anything لیکن a inverse into b is very well defined اور اس کو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ طریقہ کار ہے کہ x equal to a inverse b ہم نے معلوم کرنا ہے یعنی ایکس کی ویلو معلوم کرنی ہے تو that will be equal to a inverse b this the solution to the system can also be obtain if the inverse of the coefficient matrix a is known یعنی کہ اگر اے انورس آپ کو کسی طرح سے پتا چل جائے تو آپ کیا کریں گے سسٹم آف اکویشن کا سولوشن معلوم کر سکیں گے that is the product of two square matrix is an identity matrix یعنی ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے A into B is equal to I تو اگر اے میٹرکس دی ہوئی ہے تو بی اس کا انورس ہوگا اور بی دی ہوئی ہے تو اے اس کا انورس ہوگا is equal to B B inverse اور is equal to A inverse یہ لکھا ہوا جی آپ کے اسکرین پر B is equal to to A A inverse inverse اور is equal B every square non singular matrix will have an inverse یہی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ کوئی بھی میٹرک جو کہ اسکوائر ہے اور نان سنگولر ہے اس کا انورس ایگزٹ کرے گا اگر سنگولر ہے یعنی جس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہوتا جاتا ہے تو اس کا انورس ایگزٹ نہیں کرے گا اسکوائر نہیں ہے تو بھی اس کا انورس ایگزٹ نہیں کرے گا اب یہ Gauss L and Gauss Jordan are popular among many method available for finding of a matrix تو آتے ہیں جناب ہم گوسمیشن میتھڈ کی طرف سب سے پہلے وہی طریقہ کا جس کے اندر اپر ٹرائنگولر کی بات چیت کرنی ہے what do have this method of a given matrix for we have to inverse at identity matrix order is the same as that of A A which we call an augmented matrix I read it again if A is a given matrix for which we have to find the inverse, at first we place an identity matrix whose order is same as that of A adjacent to A which we call an augmented matrix. تو جناب کیا کر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ہم ایک میٹرکس بڑی بنا رہے ہیں آگمنٹ کرنا کسی چیز کو سپلیمنٹ کرنا بڑا کرنا ہے ہمارے پاس میٹرکس اے دی ہوئی ہے اگر یہ تھری بائی تھری کی ہے تو ہم اس میٹرکس کو ذرا سا چوڑا کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں اس میٹرکس کو ہم ریکٹینگولر بناتے ہیں جس کے اندر روز تو تین ہی رہیں گی لیکن کالم چھ ہو جائیں گے تین یہ اوریجنل اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم لکھ لیں گے آئیڈینٹی میٹرکس یا unit matrix of the same order کیونکہ میں نے تین تھری بائی تھری میٹرکس کی بات چیت کی ہے تو اس لیے میں تھری بائی تھری میٹرکس کے ساتھ ایڈ کروں گا تو ایک نئی میٹرکس اب بن جائے گی جو کہ آپ کے پاس three row three rows and six column پہ مشتمل ہوگی تو ہم نے کیا کیا we have introduce another matrix which is unit matrix I اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس original matrix the augmented matrix is basically لیکن ایڈیشن کے حوالے سے اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم وہی رو آپریشن وغیرہ کریں گے اور رو آپریشن کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو آئی ایسے ہی رکھیں گے آئی کے اندر چینجز لائیں گے اور اے کو ہم ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے آئی کے اندر کیا کہا ہے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو آگمنٹڈ میٹرکس ہے اس کے اندر ایک پارٹ اے کا ہے اور ایک پارٹ آئی کا ہے آئی کو ہم کیا کریں گے چینج کریں گے اور اے کو ہم چینج کر کے آئی بنا دیں گے یہ اسٹیجز کی بات ہو گئی پہلے اسٹیج میں کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اپر ٹرائنگولر میٹرکس میں ٹرانسفارم کرنا ہے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ سے in the second stage the triangular matrix reduced to matrix by row transformation all these operations are also performed on the adjacently placed identity matrix کیا کریں گے دو اسٹیج میں ہم اس کو کریں گے ہمارے پاس ایک آگمنٹڈ میٹرکس ہوگی اور ایک ہمارے پاس یہاں پہ یونٹ میٹرکس ہوگی اس کے اندر ساری آپریشن کرتے جائیں گے پہلے اس کو ہم کیا کریں گے اپر ٹرائنگولر میٹرکس بنائیں گے جو آپریشن یہاں کریں گے وہی آپریشن وہاں پہ بھی کرنے پڑے گی یہ ہم ٹریٹ کریں گے کہ یہ جو ساری کی ساری رو ایک ہی رو ہے تو پوری رو کے اندر آپریشن کرنی ہوگی اگر ملٹیپلائی کرنا ہے تھری سے اے میٹرکس کے فرسٹ رو کو تو آپ کے پاس جو آئیڈینٹی میٹرکس ہے اس کے بھی فرسٹ رو کو تین سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اور وہی سارے پروسیس کرتے جائیں گے اور الٹیمیٹلی ہم کیا کریں گے اس کو جو ہمارے پاس اے میٹرک ہے اس کو اپر ٹرائنگولر میں ریڈیوس کر دیں گے اور اس کے بعد پھر رو آپریشن کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو ہم یونٹ میٹرکس میں ٹرانسفارم کریں گے finally when A A is transform into an identity matrix matrix gives the inverse of ٹھیک ہے جناب اب کیا کریں گے اگر جب جس وقت آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو اے میٹرکس ہے آپ کے پاس یہ کنورٹ ہو گئی کس کے اندر آئی کے اندر تو ہمارے پاس جو ایڈجسٹنٹ میٹرکس ہوگی وہ آپ کے پاس اے انورس دے گی in order to to increase of the result it is essential employ partial pivoting تو یہ جس جگہ پر اگر آپ کو پارشل پیوٹنگ وغیرہ کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی مت گھبرائیے گا اور ضرور پارشل پیوٹنگ اپلائی کیجیے گا ٹھیک ہے نا جہاں کہیں ضرورت پیش آئے ضرور کریں جو بھی فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے پاس ٹولس موجود ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک آگے چلیں ایگزامپلس کریں کیا ایگزامپل ہے use a Gaussian elimination method to find the inverse of the matrix A is equal to one one one four three minus one three five three کیسے سالو کریں گے کیا طریقہ کار ہے اس کے اندر کہ آپ یہ میٹرکس ہے اس کے ساتھ ایک آگمنٹ میٹرکس لکھیں گے اور وہی رو آپریشن کرتے جائیں گے اور نظر کس پہ رکھیں گے نظر رکھیں گے آپ اپنی اے میٹرکس کے اوپر رکھیں گے اور اس جو میٹرکس ہے اس کو ٹرانسفارم کریں گے کس کے اندر اپر ٹرائنگولر میں اور یہ جو آئیڈینٹی میٹرکس ہے یونٹ میٹرکس ہے اس پہ کوئی وری کرنے کی بات نہیں جو بھی آپریشن کرتے جائیں گے وہاں پر آٹومیٹیکلی ریزلٹ چلتا چلا جائے گا ونس اگین کہ ہم نے یہ آگمنٹڈ میٹرکس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے وہی رو آپریشن کرنی ہے اس کو پہلے ہم نے اپر ٹرائنگولر بنانا ہے پھر یونٹ بنانا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جواب آ جائے گا آسان ہے اسٹریٹ فارورڈ سا ہے کوئکلی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا جاؤں گا کاپی پیسے سنبھالیں خود بھی کرتے جائیں یا نوٹ کرتے جائیں at first we place identity matrix of the same order adjacent to the given matrix this the augmented matrix can be written as یہ دیکھیں کہ آگمنٹڈ میٹرکس کیسے لکھ سکتے ہیں ہم نے لکھ دی آپ کے پاس 1 1 1 1 0 0 4 3 minus 1 0 1 0 3 5 3 0 0 1 once again جو آپ کے پاس A میٹرکس ہے that is 1 1 1 4 3 minus 1 3 5 3 اور آپ کے پاس ساتھ میں جو یونٹ میٹرکس ہے 1000100001 نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر جناب ہم پہلے ایسا کریں گے کہ جو آپ کے پاس سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ ہے یہ زیرو ہو جائے اور تھرڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ زیرو ہو جائے یعنی ہم ایسا ملٹی ایسا ایسی رو آپریشن کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس فرسٹ کالم کے اندر ون کے پاس جتنے بھی ایلیمنٹس زیرو ہو جائیں وہ کیا ہوں گی کہ ون کو فرسٹ رو کو مائنس فور سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ میں ایڈ کر دیں اور مائنس تھری سے فرسٹ رو کو ملٹیپلائی کر کے تھری تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں that is multiple of minus multiple of first row وہ کیا ہے مائنس فور سے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور سیکنڈ رو میں ایڈ کرنا ہے پھر فرسٹ رو کو مائنس تھری سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کرنا ہے کیا جواب آتا ہے یہ چیزیں میں نے یہاں تقریر میں لکھی ہیں let R one R two and R three denote the first second and third rows of A matrix first column four is the largest element this one R two to bring four to this of A one one we've the augmented matrix یہ ہمارے پاس آ گئی کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ رو بائی فور اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم وہ کیوں نہیں کر رہے جو آپریشن میں نے بتائی تھی وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ طریقہ کار خاص ہے یہ ہم آپ کو نیا طریقہ کار بتا رہے ہیں ٹھیک ہے divide R one by four to get the first row is one three by four minus one by four zero one by four zero the second row is one one one one zero zero and third row is three five three zero zero one جناب آگے چلیں اب کیا کرتے ہیں R two minus R one ٹھیک ہے نا ہم نے کیا کیا R two minus R one that will give you one three by four minus one by four zero one by four zero the second row is zero one by four five by four one minus one by four zero three five three zero zero one then the next operation is R three minus three times R one that is یہ آپ کو کیا دے گی that will give you one three by four minus one by four zero one by four zero this is zero eleven by four fifteen by by four four one one minus zero zero zero one one by by four four and lastly minus three by four one تو آپ دیکھیں نوٹ کریں کہ آپ کے پاس فرسٹ کالم میں ون زیرو زیرو آ گیا ٹھیک ہے پروسیڈ فردر نا looking at the second column for the pivot the maximum of 1 by 4 and 11 by 4 is 11 by 4. Therefore, we interchange R2 and R3 in the last equation and get. یہ ہم نے equation کو interchange کیا تو ہمارے پاس کیا گیا 1 3 by 4 minus 1 by 4 0 1 by 4 0 0 11 by 4 15 by 4 0 minus 3 by 4 1 0, 1 by 4, 5 by 4, 1 minus 1 by 4, 0. Second اور third row کو interchange کیا ہے. now divide r2 by the pivot which is a22 that is equal to 11 by 4 a22 کیا ہے آپ کے پاس 11 by 4 ہے یا تو 11 by 4 سے divide کر دیں یا 4 by 11 سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس نئی matrix آ جائے گی 1 3 by 4 minus 1 by 4 0 1 by 4 0 0, 1, 15 by 11, 0, minus 3 by 11, 4 by 11, 0, 1 by 4, 5 by 4, and finally 1, minus 1 by 0. Next iteration is R3 minus 1 by 4 R2. Okay, R3 minus 1 by 4 R2 will give you the new matrix which is coming onto your screen is 1, 3 by 4 minus 1 by 4, 0, 1 by 4, 0, 0, 1, 15 by 11, 0, minus 3 by 11, 4 by 11, 0, 0, ten by eleven one minus two by eleven minus one by eleven یہ آپ کے پاس ایک اور نئی میٹرکس آ گئی جس کے اندر آپ کے پاس فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ ون ہے سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ ون ہے لیکن تھرڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ ون نہیں ہے اس کو ہم نے ابھی ون بنانا ہے finally we divided we divide R three by ten by eleven اور we the third row by by eleven we get the final matrix as 1, 3 by 4, minus 1 by 4, 0, 1 by 4, 0, 0, 1, 15 by 11, 0, minus 3 by 11, 4 by 11, 0, 0, 1, 11 by 10, minus 1 by 5, minus 1 by 10. تو یہ جناب آپ کے پاس ایک اور میٹرکس آ گئی جس کے اندر صرف ایلیمنٹس ہیں اپر ٹرائنگل میں یعنی کسی میں بات کر رہا ہوں اے میٹرکس کی بات کر رہا ہوں یونٹ میٹرکس کی بات نہیں کر رہا ہوں اے میٹرکس کے اندر جو اپر یہ ہمارے پاس ایلیمنٹس ہے 1 3 by four minus one by four one fifteen by eleven اور 1 اسٹیج 2 میں کیا کرنا ہے ہم نے now we come to the stage number 2 جس کے اندر ہم نے اب ویلو معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے کس طرح سے ویلو معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو اوپر کے ایلیمنٹس ہیں وہ کسی طریقے سے زیرو ہو جائیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا reduction to an matrix 1 by four times R three plus R one and minus fifteen by eleven R three plus R two یہ رو آپریشن کریں گے تو آپ کے پاس یہ ریوائز میٹرکس بن جائے گی one three by four zero eleven by forty one by five minus one by forty zero one zero minus three by two zero one by two zero zero one eleven by ten minus one by five minus one by ten ایک اور آپریشن کرتے ہیں فائنلی وہ کیا ہے آپ کے پاس R one minus three by four R two جناب ہم نے کیا کچھ کیا ہم نے مختلف آپریشنس کی ہیں مختلف چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں اور ہمارے پاس یہ الٹیمیٹ جواب آ گیا جواب کہاں سے آیا اسٹارٹ کیا تھا ہمارے پاس سسٹم آف اکویشن اس کو ہم نے میٹرکس فارم میں لکھا میٹرکس معلوم کی جب کافیشن میٹرکس ہم نے معلوم کی تو وہاں سے ہمارے پاس ایک اور میٹرکس بنی وہ میٹرکس ہم نے کیا کہی اس کو ہم نے آگمنٹڈ میٹرکس کہا اس میٹرکس کے ساتھ ہم نے ایک یونٹ میٹرکس اسی آرڈر کی لکھ دی اور رو آپریشن کرتے چلے گئے اور رو آپریشن کرنے کے بعد ہمارے پاس اپر ٹرائنگولر میٹرکس بن گئی یہ کوفیشن میٹرکس اور ہمارے پاس جو یونٹ میٹرکس تھی اس کے اندر بھی کافی ساری چینجز آئی پھر اس کے بعد ہم نے ریورس آپریشن کرنی شروع کر دی اور ریورس آپریشن جب کی تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس یہاں پر ایک یونٹ میٹرکس بن گئی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس جو یونٹ میٹرکس ٹرانسفارم ہو گئی یہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ اے انورس ہوگی یہ ہم نے انورس معلوم کر لیا کس طریقے سے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ سے پہلے اپر ٹرائنگولر کی بات کی تھی پھر اس کے بعد سکسیسو کرنے کے بعد ہم واپس چلے گئے تھے یہ جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو 3 بائی تھری کی میٹرکس بنی ہے یونٹ یونٹ میٹرکس میں ٹرانسفارمیشن کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں اے انورس انورس یا آف دی میٹرکس ٹھیک ہے اس کا جواب لکھیں تو یہ جناب ہمارے پاس جواب آ گیا A inverse is equal to seven by five one by five minus two by five minus three by two zero one by two eleven by ten minus one by five minus one by ten اب آپ اس کو چیک کر لیں ویریفائی کر لیں اے سے ملٹیپلائی کریں آپ کے پاس جواب آ آئی آئے گا چیک کریں اور ضرور ویریفائی کریں کہ اے انورس اے پہلے اے کو اے سے ملٹی پلائی کریں جواب آئی یا چاہیے اسی طریقے سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیں تو بھی جواب آپ کے پاس آئی آنا چاہیے اب آتے ہیں جناب گوس جارڈن میتھڈ کی طرف یہ بھی وہی چیز ہے بس تھوڑی سی اس کی ایکسٹینشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سیم چیز ہے ڈٹو وہی ہے اس کو اسی طریقے سے word word by by step step ویسے ہی فالو کرنا ہے کوئکلی دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے ہمارے پاس this method is similar to Gaussian elimination method with the essential difference that the stage 1 of reducing the given matrix to an upper triangular form is not needed. آپ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دو اسٹیجز پہ نہیں ہے ایک ہی اسٹیج پر مشتمل ہے however the given matrix can be directly reduce to an identity matrix using elementary row operation یہ آپ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں اس میں کنڈیشن نہیں ہے وہاں پہ تو یہ تھا نا کہ ہم نے پہلے اس کو چینج کرنا ہے لیکن یہاں پر آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اسی میتھڈ کو اسی طریقے سے آپ فالو کریں تو آپ کے پاس ایک سسٹمیٹک طریقے سے جواب آ جائے گا اس میں ایگزامپل لے لیں find the inverse of the given matrix by Gauss Jordan method matrix یاد ہی ہے وہ اسی طرح کی میٹرکس ہے A is equal to one one one four three minus one three five three اس کو سالو کرنا ہے یہ بھی میٹرکس وہی ہے کیسے سالو کریں گے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو سولوشن موجود ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے let R one R two and R three denote the first second and third rows of A matrix the the the matrix matrix matrix adjacent to given given so augmented is by کیا کریں گے آپ اس کو کیسے سالو کریں گے یہ آپ کے پاس میٹرکس ہے جس کے اندر تھری روز ہیں اور آپ کے پاس سکس کالمز ہیں کچھ پتا ہے ہاں جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم رو آپریشن کریں گے اور رو آپریشن کون کون سی کرتے جائیں گے جو بھی ہمیں ریکوائر ہوگی اس طریقے سے کہ الٹیمیٹلی ہمارے پاس یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میٹرکس دی ہوئی ہے یعنی کہ فرسٹ تھری کالمس جو دیے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ نے یونٹ میٹرکس بنانی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی جو ہمارے پاس آ رہی ہے نا اس کے اوپر پلازما کے اوپر یا آپ کے اسکرین کے اوپر اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس دو اس کے حصے ہیں آگمنٹڈ میٹرکس کے ایک ہمارے پاس تین کالمس رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہیں اور ایک تین لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہیں اب یہ دیکھیں کس طریقے سے جو میرے سامنے جو مجھے نظر آ رہے ہیں میرے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہیں وہ اے ہے اور میرے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے اور اس کو اے کو آئی بنانا ہے اور جو کچھ بھی آئی کے اندر ہو رہا ہوگا جو آئی کا الٹیمیٹلی آنسر آئے گا وہ آپ کے پاس اے انورس آ جائے گا ٹھیک تو شوڈ بی پروسیڈ آپ خود کر لیں گے نہیں نہیں نہیں ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسری ایگزامپلس آپ کو دیں گے جس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا جی ہماری آگمنٹ میٹرکس ہے one one one one zero zero four three minus one zero one zero three five three zero zero one we proceed further what we do we perform the operation R two minus four R one یعنی کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے فور سے ملٹیپلائی کیا ہے رادر مائنس فور سے ملٹیپلائی کیا ہے کس کو آر ون کو اور آر ون کے اندر ایڈ کر دیں جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم وہ پروسیس بھی کر سکتے ہیں وہ پروسیس اب یہاں کر رہے ہیں بتایا تھا نا شروع لیکچر کے اندر جب میں نے وہاں پہ کیا کیا تھا رو کو انٹرچینج کر دیا کس کو رو کو انٹرچینج کیا تھا سیکنڈ رو کو فرسٹ کے ساتھ جہاں پہ اس کا کوفیشن سب سے بڑا تھا yes it was of the higher order یہاں ہم نے کیا کیا فرسٹ رو کو مائنس فور سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو ہمارے پاس modified augment matrix will become one one one one zero zero zero minus one minus five zero one zero three five three zero zero one یعنی کہ پہلی اور تیسری جو روز ہیں وہ چینج نہیں ہوئی ہیں اس پہ کوئی آپریشن استعمال نہیں کی ہے صرف سیکنڈ رو کے اندر کی ہے ہمارے پاس مائنس فور سے ملٹیپلائی کر کے فرسٹ رو کو سیکنڈ میں ایڈ کر دیا ہے جناب نیکسٹ چلتے ہیں now performing R three minus three R one یعنی یہ وہی آپریشن ہے جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ مائنس تھری سے آر ون کو ملٹیپلائی کر کے کس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جناب آر تھری کے اندر minus three times R one to be added in minus three times R one plus R three تو آپ کے پاس نئی augment matrix is one one one one zero zero zero minus five minus one minus four one zero zero two zero minus three zero one تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا ابھی تک ٹھیک ہے نا یعنی کہ ابھی آپ نے دو اسٹیپس کر لیے ہیں ابھی آپ کو اور کئی اسٹیپس کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اب کیا کیا نیکسٹ اس کے اندر نا we carry out further operation وہ آپریشن کیا ہے کہ آر ٹو کو آپ نے آر ون میں ایڈ کرنا ہے اور ٹو ٹائمس آر ٹو کو آر تھری میں ایڈ کرنا ہے یعنی کہ آپ سمپل سی چیز یہ ہے کہ ون سے آر ٹو کو ملٹیپلائی کر کے آر ون میں ایڈ کر دیں اور ٹو ٹائمس آر ٹو کو آر تھری کے اندر ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس جواب کیا جائے گا one zero minus four minus three one zero zero minus one minus five minus four one zero zero zero minus ten minus eleven two one تو یہ جناب آپ کے پاس نئی augmented matrix modified updated matrix یہ آئی جس کے اندر اگر آپ ذرا دیکھیں فرسٹ تھری کالمس میں تو آپ کے پاس کافی سارے زیروز ہو گئے ہیں اگر اے ٹو ٹو کو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس مائنس ون ہے ہم اس کو کوشش کریں گے کسی طرح سے ون لے کے آئیں تو مائنس ون سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اس پوری رو کو تو ہمارے پاس یہاں ون ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ کے پاس دیکھیں تو آپ کے پاس اے تھری تھری پہ مائنس ٹین ہے جب اے تھری تھری میں مائنس ٹین ہے تو آپ کیا کریں مائنس ٹین سے ڈیوائڈ کر دیں اس کو تو آپ کے پاس یہاں پر بھی ون آ جائے گا تو یہ ایک طریقہ کار ہے یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جناب آپ کے پاس بچ گیا one zero minus four minus three one zero zero minus one minus five minus four one zero zero zero one eleven by ten minus one minus one by ten اس میں صرف آپریشن ہم نے کیا ہے کس کے اندر لاسٹ رو کے اندر ہم نے مائنس ٹین سے ڈیوائڈ کر دیا ہے تو ہمارے پاس آ گیا ہے zero zero one eleven by ten minus one minus one by ten اب مائنس ون سے ڈیوائڈ کر دیں ملٹیپلائی کر دیں سیکنڈ رو کو تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کے پاس جناب علی آ جائے گا zero one zero minus three by two zero one by two ہم نے کئی اور آپریشن یہاں پہ کیے ہیں کئی آپریشن کرنے کے بعد جو آپ کے پاس یہ اسکرین پہ موجود ہے سیکنڈ رو میں نے پڑھ لیا تھا اب دوبارہ سے پوری میٹرکس پڑھتا ہوں آپ کے پاس میٹرکس کیا بنے گی یہ میٹرکس آئیے R one plus four R three یعنی فور ٹائمس آر تھری کو آپ نے آر ون میں ایڈ کر دینا ہے فور ٹائمس آر تھری کو آر ون میں ایڈ کرنا ہے اور similarly five times R three کو آر ٹو میں ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یونٹ میٹرکس یہاں پر بن جائے گی once again the operation are کہ four times R three in R one five times R three R two to give you the matrix modified very update augmented matrix is 1 zero zero sevens two five zero one zero minus three by two zero one by two zero zero one eleven by ten minus one by five minus one by ten یہ دیکھیں اب آپ اس کو اسکرین پہ دیکھیں اس کو پلازما پہ دیکھیں کلیئرلی دیکھیں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کیا ہو گیا یعنی کہ پہلے جو تین کالمس ہیں یہ بالکل اس کو اگر الگ کر لیا جائے تو آپ کے پاس یہ یونٹ میٹرکس بنتی ہے جی یہی ہمارا الٹیمیٹ ایم تھا یہی ہمارا گول تھا ہم نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا رو آپریشن کی مدد سے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا بن گئی یونٹ میٹرکس بن گئی اور اس کے بعد باقی جو تین کالمس ہیں آپ کے پاس آگومنٹ میٹرکس کی وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا بن گیا وہ آپ کے پاس اے انورس آ گیا اس کو آپ اے سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں یا اے کو اس سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا یونٹ میٹرکس آئے گا یہ آپ کے پاس finally multiplying by minus one سے یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس جناب انورس آ گیا A inverse is equal to seven by five one by five minus two by five minus three by two zero one by two eleven by ten minus one by five minus one by ten تو یہ جناب آپ کے پاس الٹیمیٹلی اے انورس آ گیا یہ جب آپ کے پاس اے انورس آ گیا تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اے انورس کو اے سے ملٹیپلائی کریں یا اے کو اے انورس سے ملٹیپلائی کریں ہر دو صورت میں آپ کے پاس جواب یونٹ میٹرکس آنا چاہیے یعنی کہ اے انورس اے بھی آپ کے پاس آئی آنا چاہیے اور اے انٹو اے انورس بھی آپ کے پاس آئی آنا چاہیے یہی جو چیک ہے آپ لگاتے ہیں جس وقت آپ کمپیوٹر پروگرام کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اے انورس صحیح نکلا یا نہیں نکلا اور یہی چیز جب آپ ہینڈ کمپیوٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی لگا رکھ کے چیک کرتے ہیں اگر یہ چیز نہیں آتی ہے یعنی کہ اے انورس اے آئی کے برابر نہیں آیا یا اے انٹو اے انورس بھی آئی کے برابر نہیں آیا تو اس میں آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ غلطی کی ہوگی اور اگر غلطی کی ہے تو دوبارہ سے جائیں دوبارہ سے کیلکولیشن کو چیک کریں کسی نہ کسی جگہ آپ کو غلطی مل جائے گی تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا چیک ہے جو کہ انورس معلوم کرنے میں ضرور لگانا چاہیے اور انورس کا کیونکہ اتنی ساری کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہیں اتنے زیادہ ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں تو غلطی کا اعتماد ہوتا ہی ہے اور اس کو چیک ضرور کیجیے گا تو جناب اب ہم نے کیا کیا ہم نے میتھڈ آف سسٹمز جو ہم نے طریقہ کار ابھی پڑھا ہے سارے کے سارا جس میں سولوشن ہم نے دیکھے ہیں سسٹمز آف لینئر اکویشن کے ان کو استعمال کیا ہے کس چیز کے لیے میٹرکس کا انورس معلوم کرنے کے لیے نا we have use overall method especially the elimination اور Gauss Jordan method to find the inverse of a matrix Gauss Jordan method کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمیں پاس کوئی قید نہیں تھی کہ ہم نے لوور ٹرائنگولر بنانا ہے یا اپر ٹرائنگولر بنانا ہے جبکہ ہمیں گوس ایلیمنیشن میں ہمارے پاس یہ کنڈیشن تھی کہ ہم نے پہلے اپر ٹرائنگولر کو استعمال کرنا ہے اپر ٹرائنگولر بنانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ریڈیوس کرنا ہے ٹو یونٹ میٹرکس لیکن in case of Gauss Jordan there there was was no no condition condition such like this اس کے اندر ہم نے ڈائریکٹلی رو آپریشن کی اور ہم نے اس کو یونٹ میٹرکس میں ٹرانسفارم کر دیا تو یہاں پر ہم نے استعمال کیا method of solving system of linear equation to find the inverse لیکن جب لینئر الجبرا ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے سسٹمز آف اکویشن کو سالو کیا تھا بائی یوزنگ دی میٹریسز وہاں پہ انورس میتھڈ کو استعمال کیا تھا to find the solution of a given set of simultaneous linear equations ٹھیک بات ہوگی یہاں تک یہاں پر کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہم نے آپ کے ساتھ اس چیپٹر میں کیا کیا اس چیپٹر میں ہم نے آپ کے ساتھ گوسین ایلیمنیشن میتھڈ بتایا جس سے ہم سسٹم آف اکویشن کو سالو کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے گوس جارڈن میتھڈ آپ کو بتایا اس کے بعد ہم نے آپ کو کراؤڈس میتھڈ بتایا اس کے بعد ہم نے جیکوبیز میتھڈ بتایا اس کے بعد ہم نے آپ کو گوس سیڈل میتھڈ بتایا اور ریلیکسیشن میتھڈ ریلیکسیشن میتھڈ تو آج بھی میں نے ریوائز کیا تھا یہ سارے سارے طریقہ کار تھے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے گا تو ہم ایک ایگزامپل لیں گے ان سارے میتھڈ کو اس سے یہ اس ایگزامپل کو ان سارے میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب کیا کرتے ہیں آج کا لیکچر یہاں پہ مکمل کرتے ہیں آج کا چیپٹر بھی مکمل کرتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ سے جب بات چیت کریں گے تو ہم نیا ٹاپک انٹروڈیوس کریں گے جس کے اندر ہم آئگن ویلیوز کی بات چیت کریں گے آئیگن ویکٹرز کی بات کریں گے کوئی ہوئے کوئی میٹرکس دیا ہوا ہوگا تو ہم وہاں سے آئگن ویلیوز کی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے یہ پہلے بھی کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا ضرور اس کا ذکر سنا ہوگا اگر نہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات چیت کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے نومیریکل ڈیفرینسیشن کی بات کریں گے نومیریکل انٹیگریشن کی بات کریں گے اور اس کے بعد ڈفرینشیل اکویشن کا بھی ہم نومیریکل سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان لیکچرز میں نومیریکل انالیسس کو اور یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے آ, اب مجھ کو اجازت دیجیے میں یہیں پہ رکتا ہوں اور وہی ایڈوائس میں آپ کو دوں گا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل ایکسرسائز جاری رکھیے گا اور میتھمیٹیکل ایکسرسائز بھی ضرور کیجیے گا آج ایک بات اچھی بتاؤں اپنے ملک کی بہتری کے لیے قانون جو بھی ہے اس کی پابندی کریں قانون کی پابندی بہت ضروری ہے یہ آپ کریں گے تو ان اللہ اس سے ملک ضرور ترقی کرے گا اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے ان کوشش کریں گے جب تک ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب بھی واپس آ جائیں گے ہم دونوں اس کو ڈسکس کریں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو شاید میں کروں گا اور اگر میں نہیں آؤں گا تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم